جہاد نہ تو کسی تنظیم کا محتاج ہے جہاد نہ تو کسی لیڈر کا محتاج ہے جہاد کسی فرد کا محتاج نہیں ہے جہاد کی حفاظت خود رب کریم فرما رہا ہے جہاد کی حفاظت خود قرآن مجید فرما رہا ہے جب تک روئے زمین پر قرآن موجود رہے گا جہاد بھی موجود رہے گا کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا کسی عادل کا انصاف اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا کسی کا جینا مرنا اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا کسی کا موجود ہونا موجود نہ ہونا اس جہاد کو ختم نہیں کر سکتا یاد رکھنا جب تک اس زمین پہ رب کا قرآن موجود رہے گا اس وقت تک رب کا جہاد بھی موجود رہے گا